الباب الثامن والستون وثلاثمئة باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله الله عز وجل ورسوله صلى عليه وسلم عنه اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ باتوں کے ارتکاب سے ڈرانے کا بیان فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللہ تعالی نے فرمایا جو اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ ان پر کوئی بڑی آفت آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد نیز اللہ تعالی نے فرمایا اور اللہ تعالی تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد اور اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اسی طرح ہے تیرے رب کی گرفت جب وہ بستیوں والوں کو پکڑتا ہے جب کہ وہ ظلم کا ارتکاب کرتی ہیں بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک ہے وعن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یغار وغیرت اللہ أن يأتي المرء ما حرم الله عليه عليه متفق حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے اور اللہ کی غیرت یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے جو اللہ نے اس کے لیے حرام کیا ہے بخاری و مسلم